الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا اللہ ون مسلمون مسلم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا مطل الله عليكم إذ كنتم آدان فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا هفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ن امیدم مجد باری کالا على محمد وعلى آل محمد بڑا ہی على آلی وعلى آل مئی نک امدم مجید پارے کی آیات ہیں پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں الف لامین کے الف سے لے کر ون ناس کے سین تک ہدایت ہی ہدایت فلاح و بہبودی کے راز آخرت کے راز قبر کا حشر کا معاملہ موت کا معاملہ دنیا کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا معاملہ پھر اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور عملی اور آپ کے حکام کو بیان کرا کے اللہ پاک نے دین کو مکمل فرما دیا قرآن کریم کی آیت شریفہ شریف حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے حاجی حضرات نے زیارت کی ہوگی بدان عرفات میں جبل رحمت کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا گنبدی بنی ہوئی ہے وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی آیت اتری الما اکمل تو و دین اکم و اکمل تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج آپ کے اوپر اپنا دین اور اپنی نعمتیں کامل کر دی مکمل کر دی دین کامل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی اور پوچھا ان سے فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دین اسلام دیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے تم تک پہنچا دیا صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا فرمایا جو یہاں موجود نہیں میں تمہارے ذمے لگاتا ہوں ان تک یہ سارا دین پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم گویا دین لکا چھپا ڈکا کوئی نہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات چھپا کے نہیں لے گئے اسلام کی کوئی بات چھپا کر کے نہیں رکھ گئے اس امت کے حوالے کیا ہے قرآن بھی اسلام بھی دین بھی مذہب بھی صحابہ اکرام کی جماعت جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر نبی کا کلمہ پڑا جن کے قیمے بنا دیے گئے پھر بھی کلمہ پڑا جن کو بھوک اور پیاس کے عذاب دیے گئے پھر بھی کلمہ پڑا خدا کی قسم بلال کے چھاتی پہ پتھر کی چٹان ہوتی تھی کمر کے نیچے آگ کے چھولے ہوتے تھے حضرت بلال پھر بھی نہ پھرا نہ دین کے کسی معاملے میں ہیرا پھیری کی اس لیے کہ ان کا عقیدہ پکا تھا مذہب پکا تھا ایمان پکا تھا وہ جانتے تھے کہ خدا مند کریم کا قرآن سچا ہمارا نبی سچا ہمارا دین سچا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ پاک نے بزرگوں اماموں کا سلسلہ جاری کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں صحابہ کرام سے پڑھا پڑا سیکھا اور آپ کے مذہب کی تقلید کی پوری دنیا نے ایک دو نہیں کروڑوں اربوں خربوں دنیا حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں اب اس وقت ٹائم نہیں ایک آدمی ایک بات بتا دوں جس سے امام ابو حنیفہ کی ذات کی تھوڑی سی پہچان ہو جائے گی کہ وہ کیسا آدمی تھا ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانا آ گیا اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا فوراً خیال آیا پتا نہیں یہ کس کا مال تھا کس نے گرا کہاں سے گرایا ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے میں نے تو کسی کا حق کھا لیا جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی بزو کر کے نماز پڑی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا خدا جانے کتنا سفر کیا جو ایک گنا سے اتنے سے گن مشتبہ گنا سے ڈر گیا وہ باقی گنا سے کتنا ڈرتا ہوگا ایک دو دن کا سفر کیا آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں جھکے ہوئے ہیں یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے یہیں سے گرا جو میں نے کھایا اب وہاں آدمی جو موجود تھا مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھائی یہ باغ کس کا ہے کہ جی باغ تو کسی اور کا ہے بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں ملازم ہوں میں ہی رہتا ہوں میں ہی سنبھالتا ہوں فرمایا بات تو نہ بنی اس اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا بعد میں آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں معاف کرانے آیا ہوں اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہوں کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں فلاں جو اس باغ کا مالک ہے اس باغ کے مالک کو ملایا انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا اگر یہ نہ بخشا گیا یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب باپ کرانے آیا ہو پھر مالک میں بھی نہیں میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے مالک اصل میں وہ لڑکی ہے چلو جی اس سے معاف کرا دو یا قیمت لے لے مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو مجھ سے نکاح کرو اور وہ باپ پہلے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریے خوشی بھی نہ منائیے ہو کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے مزے ہو جائیں گے میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے ہاتھوں سے منڈی ہے پیروں سے للی ہے اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے سیب کو مات بڑھانے آئے تھے اب بت کا لینے پڑتا ہے آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں پیروں سے بھی ہے اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک تم شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اس کی قیمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے سوچ ساچ کے کہا بھائی وہ بت ہی منظور ہے سیم معاف ہو جائے جو پیٹ میں چلا گیا اب الٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا جو میرے گلے میں ڈالتے ہو ڈال دو مگر وہ سیم معاف ہونا چاہیے نکاح ہو گیا جب لڑکی سے ملے وہ اللہ والا تو اتنی حسین لڑکی اتنی خوبصورت لڑکی اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھی تھی نہ سنی تھی آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں پیر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ والے کو یہ عقل میں آئی او جھوٹوں سے واسطہ پڑ گیا سیب کیا تھا صاحب تو جہنم میں جانا پڑے گا جو جھوٹ بولتے ہو اس کا بات اچھا جاتا تھا آنکھوں سے اندھی ہے ہاتھوں سے مندی ہے پیروں سے للی ہے یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جھوٹوں سے رشتے داری ہو گئی اب کیسے بچوں گا بلکہ تذکرے میں لکھا ہے کہ اللہ والے نے اتنا خوف کھایا بے ہوش ہو گیا ہماری طرح تو نہیں تھے سانس نہیں آتا جھوٹ کے بغیر اور اس کو کبھی گناہ بھی نہیں مانا آج کا مسلمان جو اس کو گنا نہیں مانتا مسجد میں مارتا ہے وضو کر کے مارتا ہے ہوا آدمی جھوٹ بولتا ہے ہوش میں آئے لڑکی کے والد کو بلایا انہوں نے کہا اللہ والے ایک بھی نہیں تین کوڑ مارے تین جھوٹ بول دیے آنکھوں سے اندھی ہے ہاتھوں سے منڈی ہے ہے لنجی ہے پیروں سے للی ہے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرا مطلب یہ تھا تیرے سوا اور میرے سوا اس کائنات میں اس آج تک اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا تیرے سوا اور میرے سوا اس میری بچی نے اور مرد دیکھا ہی نہیں ناجائز چیز کو آج تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا غلط راستے کی طرف پیروں سے کے نہ گئی میرا تو یہ مطلب تھا آپ بے ہوش ہو گئے پہلے میرے سے پوچھنا تو تھا کہ تیرا کیا مطلب ہے اندھی کیسے ہے منڈی کیسے ہے للی کیسے ہے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ والے کو ہوش آیا بتانا یہ چاہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باپ ہے والد ہے اور امام ابو حنیفہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں نہ کوئی غیر مرد دیکھا نہ ہاتھ لگا نہ غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے گئی کیا جانے لوگ امام ابو حنیفہ کو نہ علم نہ تعلیم نیل جاہل اور بکواس کرتے کون امام ابو حنیفہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گود میں بٹھا کے دعائیں دی جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں بٹھا کر دعائیں دی اپنے منہ کا لواب نکال کے امام ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالا سب پہ ہاتھ پھیرا وہ غلط اور یہ آج کل کے جاہل یہ صحیح ہے ایک دن مدرسے میں نہیں گئے ایک دن تعلیم پڑھنے نہیں گئے اور عالم بڑے پھرتے پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ وضو کے لیے بیٹھ گئے وضو کرتے کرتے کلی کے لیے پانی اٹھایا ناک میں ڈالنے کے لیے پانی اٹھایا واپس پھینک دیا جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے کچھ دور جا کے دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے نہر میں رہا ہے غسل کر رہا ہے اللہ والے نے فرما اتق اللہ کے قہر سے ڈر جا اللہ کے غضب سے ڈر جا وہ کہنے لگا کیوں جی میں نے کیا کر دیا امام صاحب فرمانے لگے تو کر کے گسل کر رہا ہے نہر میں تیرے بٹن سے جسم سے جو پانی لگ کر آگے گزرا میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا اس پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی وہ جن کے گندے ناروں کے گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو صفائی والے بنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے اب تو پھر بھی فلک سسٹم چل پڑا ورنہ یہ کمیٹی کے چرک جو گند اٹھا کے جاتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں گھٹنوں تک سنے دسے رہتے ہیں اور تالی مارتے ہیں میرا لال دوپٹہ ملبل کا میرا <laughs> انہیں بو آتی ہے انہیں بو نہیں آتی اسی میں رہ جاتے ہیں ہمیں اس لیے نہیں آتی جنا کرتے ہیں کراتے ہیں اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ کی زمین بھی خدا کی قسم رو رو کے پکارتی ہے یا اللہ زنا کرنے والے مرد آپ کے لیے مجھے ہمت نہیں پلیز قدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں اجازت دے میں نقمہ بنا کر ان کو نگل نہ جاؤں یا اللہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والے چلے دل شریف پڑھنے والے چلے استغفار کرنے والے چلے ذکر کرنے والے چلے نماز پڑھنے والے چلے یہ زانی میرے اوپر کیوں چلتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ سارے قید رحمت اللہ علیہ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں غسل خانے میں سے نالی پانی کے نکل کے قریب سے گزر رہی ہے ایک آدمی نہ بلا لیا کہ ذرا وہ آ گیا فرمانے لگے اما کو نہیں ستایا کرتے اما کو نہیں ستایا کرتے نگر جی کون کہتا آپ سے کس نے کہا کہ میں اما سے لڑا ہوں ڈانٹتا ہوں تنگ کرتا ہوں آپ نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ بیٹا ضد نہیں کیا کرتے اللہ سے ڈرا کریں بتایا کسی نے نہیں یہ جو پانی تیرے غسل کا نالے میں سے گزرا ہے یہاں قریب سے میری نگاہ اس پانی پہ پڑ گئی وہی گنا نظر آئے جو ماں کو ستانے کے گنا ہوتے ہیں اتنا عظیم آدمی امام بولی رحمت اللہ علیہ امام صاحب نے ایک دن ایک آدمی دیکھا پریشان کھڑا ہے فرمایا کیا بات ہے کل لگا جی میری بکری گم ہو گئی لگا ملی نہیں کہ نہیں اسی شوبے میں اسی شک میں کہ وہ چوری کی بکری شاید آج نہ کسائی ہو ذبح کر لی ہو آج نہ کٹی ہو کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے اس نے کہا سات سال امام ابو نیبا رحمت اللہ علیہ نے سات برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا بغداد شہر میں گلاب سی گرمی ہے گرمی کا موسم ہے دوپہر کا وقت ہے امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا دھوم کسی مکان کے سامنے دھوم میں کھڑے ہیں مکان کا سایہ ہے مکان کی چھاؤں ہے لیکن دھوم میں کھڑے ہیں پسینہ پسینہ کپڑے بھیگ رہے ہیں پسینے سے کوئی واقف نہیں گزرا اور کہنے لگا حضرت دھوم میں کھڑے ہو جی ہاں کہ یہ سایہ کوئی دور ہے اتوار کی چھو میں کھڑے ہو جاؤ نا آئے آئے سارے کو سبحان اللہ فرمایا جس کے مکان کے سایہ ہے چھو ہے میں نے اس مکان والے سے قرضہ لینا ہے اس اس کے مکان کے سائے میں چھو میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہیں سود میں نہ لکھا جائے بیاگ میں نہ لکھا جائے اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا میں جائز نہیں سمجھتا اتنا بڑا تقوی والا اتنا بڑا بزرگ اتنا العظم آدمی جس کو خدا اور رسول کی قرآن کے حدیث کی اللہ نے معرفت دی اور اربوں خربوں کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہوں آج لوگ وہ آدمی جن کو اچنجا کرنے کا طریقہ نہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا جنازے کی دعائیں نہیں آتی دعا قانون سے نہیں آتی آج وہ امام صاحب کو اطراف کرتے ہیں ساری دنیا کے دنیا کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے آج جناب جو شروع کیے ہیں غیر مقلدوں نے سنو میری بات سمجھ لینا اور سب کچھ آ کے بتانا میری عادت نہیں ساری زندگی کب کسی سے چھیڑخانی نہیں کی لیکن علاقائی طور پر بدماشی شروع ہو گئی چیڑخانی ہے جاہل آدمی ہر وقت بکواس کرتے ہیں میں کب تک چپ رہوں گا میری ذمہ داری نہیں قیامت کے دن اللہ نے اگر میرے سے پوچھ لیا تو بھی وہاں جلوا فروز تھا عالم کہلاتا تھا تیری موجودگی میں یہ کیوں ہوا تو میں کیا جواب دوں گا جن کے جنازے بدل گئے ان کا رہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نامعلوم کتنے جنازے ہوئے کوئی مائی کا لال ثابت کر دکھاوے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنازے کی نماز میں الحمد شریف اور سورت زور زور سے پڑھی ہو زیادہ تو نہیں میں نواز شریف کا رشتے دار نہیں دس ہزار روپے انعام دوں گا کوئی ملا کوئی مولوی کوئی علامہ ثابت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں الحمد شریف پڑھی اور سورت پڑھی اور زور زور سے پڑھی جب صحابہ کرام یہاں تک بتاتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھوکتے تھے اس طرح پیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلوں سے اسنجا کرنے کا بھی طریقہ صحابہ کرام کو بتایا صحابہ کرام نے اماموں کو بتایا انہوں نے ہمیں بتایا یوں ہی نہیں کہ جیلا لے کے پھیر لو اس میں بھی نبی کی سنت کا طریقہ ہے کہ پہلے ڈیلا پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف لے جاؤ دوسرا ڈیلا پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ یہ ترتیب ہے کتابوں میں جس نبی نے استنجے کا طریقہ بتایا وزو کا طریقہ بتایا غسل کا طریقہ بتایا کھانے کا طریقہ بتایا پینے کا طریقہ بتایا مرد عورت کے ملنے کا طریقہ بتایا خیر خبر کا طریقہ بتایا جوتا پہننے کا طریقہ بتایا کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا وہ نبی نماز جنازہ لکا کے رکھ گیا اور بندے کا آخری وقت ہوتا ہے جنازہ وہ آخری وقت کی نماز نبی نے نوز باللہ چھپا کے رکھ لی تیئیس سال تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت کے بعد زندہ رہے ہزاروں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کے اشارے بھی ماننے عام مسجد میں تشریف فرما ہے فرمانے لگے صحابہ کرام کو بیٹھ جاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ باہر کی چوکٹ ہے نا ایک پیر اندر اور ایک باہر یوں بیچ میں بیٹھا بیٹھا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا کسی صحابی نے پوچھا انس اچھی طرح بیٹھ جا یوں کیسے ایک پیر باہر ہے ایک اندر ہے سارے کو سبحان اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا میری یہی حالت تھی ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا اب میں نے سوچا اگر اندر کا پیر باہر کرتا ہوں باہر کا پیر اندر کرتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا جنہوں نے اتنی جانت اتنی صداقت اتنی امانت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ان صحابہ کرام کا یہ عالم ہے ان کا یہ حال ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ آپ نے پڑھایا حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھائے اس میں نہ الحمد پڑھی نہ سورت پڑھی نہ زور زور سے دعائیں پڑھی یہ آج بھی نہیں عرب میں نہیں عجم میں نہیں افغانستان میں نہیں ہندوستان میں نہیں پاکستان میں نہیں کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تم ایک سمے پر کی جس جس نے حج کر رکھا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ جس نے جس نے حج کیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں ایمانداری سے بتاؤ ہر میں محترم میں بیت اللہ شریف میں آپ لوگوں نے جنازے پڑھے کیا اس طرح کے جنازے پڑے کہ اس میں مکے کے امام نے الحمد شریف زور سے پڑھی ہو سورج زور سے پڑھی ہو اور دعائیں زور سے پڑھی ہوں مدینے پاک میں گئے ہو نا مدینے پاک میں جنازے پڑے کبھی بلکہ وہ تو سلام بھی ایک طرف پھیرتے ہیں آٹھ آٹھ جنازے پانچ پانچ جنازے ایک ایک وقت میں بیس بیس جنازے ایک ایک وقت میں اور جو جنازہ کعبے میں نہیں مدینے میں نہیں پاکستان میں نہیں ہندوستان میں نہیں افغانستان میں نہیں عراق میں نہیں میں جنازے انگلینڈ میں پڑھایا افریقہ میں پڑھ کے آیا یہ جنازے صرف مرزائیوں کے تو ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے تم ایسے جنازوں میں شامل ہو گے مرزائیوں والے میں کوئی بھی نہیں دکھا سکتا کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا اور یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں کہ اس نے ان کو آتا تک بھی نہیں ہمارے علاقے کا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ امام بنا ہوا بتاؤ دعا کنوت نہیں آتی جنازے کی دعائیں نہیں آتی میں نے بارہ سال خرچ کیے ہیں بزرگوں کی جوتیوں میں جو من تک پڑھنے گیا میری صنعت پہ عطا اللہ شاہ بخاری کے دستخط ہے مولانا احمد صاحب لاہوری کے دستخط ہے اور مفتی محمود کے دستخط ہے اور جو یہاں علامہ بنا پھرتا ہے نا اس کی صنعت پہ بابا فٹکے کے دستخط لوگوں کا خراب نہ کرو نہ جنازے بگاڑو آخری نماز ہے بیچارے کی اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا اگر قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو پھر قبر میں لڈو کھڑے جاتے ہو جا کیوں رہے ہو قبروں میں عقیدہ ہے ان کا اس لیے قبر میں ڈالتے ہیں بدبو نہ ہو لاش میں یوں نہ پھیلے کب عذاب قبر کو نہیں مانتے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دوں اگر میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے یہ ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے ہم دروشری پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں دربار عالیہ میں پہنچاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دروسری وہاں پہنچتا ہی نہیں اور میں کہتا ہوں سچ کہتے ہیں ان کا درود شریف اس قابل ہے ہی نہیں جو نبی کے دربار میں پہنچے نہ جس کا جس کے لفافے پہ سرکاری مور نہ ہو وہ پہنچتا ہے اور یقین ایمان کی مور ہی نہیں درو شریف کیسے پہنچے گا اور یہ جتنے غیر مقلد ہیں کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جو مرزائی نہ ہو ہر غیر مقلد مرزائی ہے غلام احمد مرزائی تھا مرزا طاہر مرزائی نور الدین مرزائی آج کا بھی مرزائی کسی سے پوچھ کے دیکھ لو وہ مرزائی ہے اور ان کی نماز میں مرزائیوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں وہی ٹانگے چوڑی وہ کرتا ہے وہی ٹانگے چوڑی کرتا ہے اسی لیے میں نے اس جماعت کا نام رکھا ہے ستر پار جماعت ایک تو فائدہ ہے جب ٹانگے چوڑی کر کے کھڑا ہوگا تو پتہ سردی میں پھر وضو کرنا پڑے گا پانی پھوسی کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا کیا حالت بنایا ایسے جناب جن کا کوئی دین میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ نبی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفت المسلمین ڈھائی برس تک آپ نے حکومت فرمائی نہ جانے کتنے جنازے پڑھائے ایک جنازے میں بھی الحم شریف نہیں پڑھی صورت نہیں پڑھی زور سے جنازے میں بالکل نہیں پڑھا سیدہ فاطمت رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کر ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ لختی جی گھر کا جنازہ نوری گنظر کا جنازہ ابو بکر آپ حقدار ہیں آپ ہم میں سب سے زیادہ صداقت والے ہیں امانت والے ہیں متقی ہے پرہیزگار ہے آپ جنازہ پڑھائے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں فاطمت رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا پر دور دور سے نہیں پڑا الحمد نہیں پڑی سورت نہیں پڑی انہوں نے دین وکھرا کر دیا نواں اور یہاں جو سب سے زیادہ شور میں چاہتا ہے چالیس برس تو وہ قبر کٹ رہا چالیس سال تک سخی سرور کے سات سلام چالیس سال تک سخی سرور کے سلا سات سلام پڑے اور چالیس سال تک وہ ہمارے ساتھ رہا اب وہ غیر مقلد بن گیا انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے یہ شیعہ بن جائے گا یا مرزا بن جائے گا ان کی حدیثوں کی کتابوں کا ترجمہ جو کس نے کیا ہے اس کا نام ہے وحید الزمان ابن ماجہ جو ان سے یہ حدیث دکھاتے ہیں نا اب آپ لوگ دین غسل کے فرض نہیں جانتے تو کیسے پتہ چلے گا حدیث کے لفظ کیسے ہیں اور حدیث کس طرح ہے کون راوی ہے دکھے میں رکھتے ہیں لوگوں کو خود وہ وحید الزماں جس نے ان کے یہاں جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے کیے قسم پروردگار کی شیعہ ہو کے مرا شیعہ ہو کے مرا بلکہ اس نے یہ لکھا کہ حضرت ایسا صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ علی سے لڑی تھی اگر توبہ کر کے مری ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نعوذ باللہ مرتد مری توحید توحید توحید یہ سب سے بڑے مشرق یہ ہے جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا منہ ان کے یہاں پاس ہے کتنی چھنکے لگ جاؤ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں مرد اور سرکاری کام کرتے ہیں وہ جو منی نکلتی ہے کپڑے کی صفائی کرتی ہے نا اسی کپڑے سے نماز پڑھانا اور پڑھنا ان کے یہاں جائز ہے دیکھا کتنا پاک مذہب ہے کتنا ستھرا مذہب ہے سبحان اللہ موت بھی پاک منی بھی پاک رہ کے گئی پچھو چھٹی سے رہ گئی حنیفہ رحمت اللہ جن کے ماننے والے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے اللہ شاہ بخاری جیسے مولانا حسین احمد مدنی جیسے مولانا آزاد جیسے مفتی کی اللہ مرحوم جیسے عرب میں مکے میں مدینے میں دنیا انگلینڈ میں یورپ میں افریقہ میں بر صغیر میں ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے عالم سارے امام و نیفا کے مقلد ہیں یہ پتہ نہیں کس کے مقلد ہیں بخاری شریف میں روایت ہے لا ترفعوا ايديكم كاذناب خيل سن او کما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاتھ کو یوں نہ ہلایا کرو مکھی لاتے ہیں نہ یوں یہ فرمایا یوں نہ کیا کرو جس طرح شرارتی گھوڑا تم ہلاتا ہے منع فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الامام لیتم بھی بخاری شریف کی حدیث ہے ویزا کا رکھا آفنس چاہوں وہی کا سگد جب امام رکو کرے تم بھی رکو کرو جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو کرا کا تو جب وہ کراط پڑے خاموش ہو جاؤ ان کو پتہ نہیں کہاں سے روایت ملتی ہیں بیس میں ہے تیس میں یہ اہل حدیث نہیں یہ اہل خبیث ہے کیا ان کا کام ہے اور اب ہم اب ہم نے تہیا کر لیا ہے جو شرارت کرے گا اتنی شرارت سے جواب دیں گے جو ہم سے جان سوتے سے لڑے گا ہم بھی لڑیں گے جو گولی سے لڑے گا ہم گولی سے لڑیں گے نئی چین سے بیٹھیں گے یا خاموش ہو جائیں گے یا پھر اس طرح کی بکواس بالکل بند کی جائیں گی ایک شرارتی تو شہر سے آیا چشتی چشتی کہتے کرتے میرے ہمسائے میں بے چارا بڈھا بہت ہو گیا ساری زندگی ہمارے ساتھ نماز پڑی اس ساری عمر ہمارے پاس گزاری اس کا جنازہ اسی طرح پڑ دیا یوں زور زور سے ایسا لگا جنازہ نہیں تھا بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا ترابیاں ہو رہی ہیں شبن نہ ہو رہا ہے لوگوں کے جنازے خراب نہ کرو تمہارے جنازے انشاءاللہ شاء کوئی نہیں پڑے گا ایسوں کا جنازہ کون پڑے نہ ساری نبی نے زندگی میں نہ صدیق اکبر نے پڑھایا جناب فاروق اعظم رضی اللہ کیا نے بارہ سال حکومت فرمائی ہزاروں لاکھوں جنازے پڑھائے پر اس طرح کا جنازہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی نہیں پڑھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ االعنہ نے جب بارہ برس حکومت فرمائی کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال کہیں سے لے آؤ میں تیار ہوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جس میں شریف زور زور سے اور صورتیں بھی زور زور سے اور بالکل دعائیں مانگنی زور زور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڑھے سات برس حکومت فرمائی دنیا بھر کے جنازے پڑھائے شہیدوں کے پڑھائے مرنے والوں کے پڑھائے اپنے قریبیوں کے پڑھائے دور والوں کے پڑھائے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں جنازے حضرت علی نے پڑھائے پر اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جیسے یہ پڑھتے چاروں خلیفوں کے دور میں نہیں نیا مسئلہ نیا کام البتہ مرزا ہی پڑھتے ہیں ان کی نماز میں اور ان کی نماز میں ذرا برابر فرق نہیں وہ بھی آمین کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی یوں مکھیے ہلاتے ہیں یہ بھی ہلاتے ہیں وہ بھی چتر چوڑے کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی لمبے ٹانگے کر کے پڑھتے ہیں تمہیں بتایا کس نے اور ایسے شیطان ہے جہاں دو غیر مقلد ہونا اتنی کھپ پانے میں یوں معلوم دے گا سارا علاقہ غیر مقلدوں کا ہے اور یہ اتنے ہیں انگریز انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ساڑھے بارہ سو سال تک ہندوستان میں ان کا وجود نہ تھا انگریز کے اجنٹ بن کے آئے انگریز نے ان کو لقب دیا لے حدیث یہ اللہ والوں کو تنقید کرتے ہیں جن کا وضو وکھرا آخر جی نماز پڑھو پر نیت نہ کرو کیوں بھائی نیت تو بخیر کوئی شہ ہوتی ہے آخر نماز تو پڑھو پر نیت نہ کرو یعنی نماز کی نیت بندی رکھو کہ دکان کا خیال رکھو تا نماز اچھی ہوتی ہے آخر منہ نال نیت کرنا جائز نہیں ہوں جمعہ پر سنا کہ دو رکعت نماز جمعہ اے آخنا کہ جائز نہیں اور کیا آخر تیرے باپ کا سرا کیے ہر چیز مکھری گندا مذہب پلیت مذہب میں انشاءاللہ شاء نگاہ رکھوں گا جب تک زندہ ہوں بتاتا رہوں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ہے ان کے مذہب میں یہ ہے ان کے مذہب میں یہ اگر ساری باتیں نقل کر دوں نا تم جمعہ نہیں پڑھو گے یوں کہو گے توبا توبہ لاہور والا تھا یہ تو رابضیوں سے بھی بدتر ہے یہ شیوں کے چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے رابضی یہ ہیں بڑے رابضی وہ ہیں ان کی کتابوں میں موٹا جائز ہے عورتوں کے مسئلے میں بڑے سے آگے نکلتے ہیں نہیں آتی آخری جنازے کا وقت شاہ علی اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ نے دلی شہر میں ہزاروں جنازے پڑھائے شاہ اسماعیل سعید نے ہزاروں جنازے پڑھائے ہندوستان میں دارالعلوم جو بند کو قائم ہوئے دو سو سال ہو گئے کتنے علماء کتنے صلاح میں اس اللہ والے کا شاگرد ہوں مولانا مدنی نے اٹھارہ برس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ بیٹھ کے پیغمبر کی حدیث پڑھائی اٹھارہ برس روز اقدس کی جالیوں کی چھو میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی تنخواہ لے کر نہیں وظیفہ لے کر نہیں کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنی تنگی تھی اتنی غربت تھی گھر والے اور بھی بچے بھوک سے تڑپنے لگتے میں مدینہ شہر کی گلیوں میں نکل جاتا اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے میں کلی کملی والے کی گلیوں سے اٹھا لاتا ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر بیوی بی بچے بھی میں بھی چبا جاتے اوپر سے پانی پی کر راج الجنہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے یہ اتنے بدتمیز ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے اخباروں میں ریڈیو پہ شور سنا ہوگا کئی سال ہو گئے بیت اللہ پہ قبضہ کرنے لگے تھے نا سنا تھا ہمارے امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ کی طرف یوں ہتھیار کرنا بھی حرام ہے چاقو لے کر اندر داخل ہونا حرام ہے اور یہ دھوکہ دیا سعودی حکومت کو جنا ہتھیاروں کے جنازے بنا بنا کے اندر لے گئے ریفلوں کے بندوقوں کے جنازے بنا کر لے گئے قبضہ کرنے لگے ہمارا عقیدے کے مطابق امام ابو نیفا رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق یہاں سے کتنا دور ہے بیت اللہ شریف کئی ہزار میل ہے پر ہمارا عقیدہ ہے بیت اللہ کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ کرنا بھی حرام ہے پیٹ کرنا بھی حرام ہے حالانکہ اتنا دور ہے بیچ میں ہزاروں لاکھوں کندیاں دیا نہیں دیوار نہیں اور یہ وہ ہے بیت اللہ شریف کی بائیس دن چھت پہ پیشاب کیا کھانے کعبہ کی چھت پہ آگا ایک سندھ کا بھی تھا جی شاہ غیر مقلد ہے اس کا بیٹا تھا اس نے وہاں کھڑا ہو کے امام مہندی ہونے کا دعویٰ کیا ہماری برادری کی ایک عورت بھی گئی ہوئی تھی یا علی پور میں رہتی ہے میں بھی مل کے آیا اس سے وہ کہتی مقام ابراہیم پہ ہم نے نفل پڑے شور میں کیا امام جی آ گیا امام جی آ گیا کہنے لگی میں تو بڑی خوش ہوئی اب میں بڑی خوش نصیب ہوں اتنی دور سے کون آتا چلو امام جی کی زیارت تو کر کے آؤں گی یوں کر میں گئی دل میں سے گزر کے حجر اسود کے سامنے دیکھوں تو وہاں ایک آدمی کھڑا میں نے پوچھا رہے تو امام جی کون سا ہے یہ کیونکہ جب میری اس پہ نظر پڑی نا توے کا پٹھا پاستا کیونکہ میں تو تھوک کے آ گئی اگر یہ امام دی ہے میں نہیں مانتی وہ تھا سندھ کا غیر مقلد سعودی حکومت نے پاکستانی فوج نے ان سے بیت اللہ شریف کو خالی کرایا پانی میں کرنٹ چھوڑا بجلی کا پھر ان کو پھراؤ میں لیا اور قسم خدا کی پچاس ساٹھ آدمیوں کے سعودی حکومت نے پھر سر قلم کی نہ کا ادب نہ قرآن کا ادب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ صحابہ کرام کا ادب کم سے کم یوں تو دیکھو یہ تم حدیث نہیں جانتے بھائی حدیث قوی کبھی ہے یا ضعیف ہے ان پڑھ کو کیا پتا حدیث موٹی ہے پتلی ہے ماڑی ہے کمزور ہے طاقتور ہے تمہیں کیا پتا کم سے کم یہ تو بات دیکھی ہے کہ ہزاروں حاج نے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں جنازے پڑھے کوئی وقت خالی نہیں جاتا کوئی نہ کوئی جنازہ نہ ہو ایک دفعہ کی تو بات نہیں تو تم مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ قسم کھا کے بتاؤ تم نے اس طرح کا جنازہ کبھی بیت اللہ میں پڑھا مدین شریف میں پڑھا بس نیت مانتے ہیں سبحانک اللہ درو شریف اور میت کے لیے بخشش کے آہستہ آہستہ دعا دعا اور سلام بھی ہوتے ہیں کہ کس پھیرتے ہیں مکے والے بھی غلط ہو گئے مدینے والے بھی غلط ہو گئے جدے والے بھی غلط دبئی والے بھی غلط انگلینڈ والے افریقہ والے ہندوستان پاکستان سارے پاک دنیا کے مسلمان غلط ہیں اور یہ چند تو صحیح ہے اور یہ بھی وہ ہیں جن کو سنگا کرنے کی تمیز نہیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی دعا کے لوگ نہیں آتی تمہارے عقائد سے ہم واقف ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے ایسے جنازے میں شرکت کرو گے زور سے سارے چاہے وہ رشتے دار ہو چاہے وہ برادری ہو ایسے جنازے میں شامل گئے مرزائیوں والے میں قادیانیوں والا جنازہ پڑھو گے چاہے حاجی مرے چاہے نمازی مرے قادیانیوں والے جنازے میں تم نے شامل نہیں ہونا ورنہ آخری وقت میں کسی مسلمان کے ساتھ بےمانی نہ کرو یوں کہ جی کیا پتا چلے آہستہ آہستہ دعا کا پتہ نہیں چلتا دعا کا پتہ چل جائے گا پھر کیا کرو گے یوں تو ہر روز زور کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی تیسری لگا تو کوئی پتہ نہیں چلتا پھر پھر کیسے پتا کرو گے جب نماز ہی نہیں اور نماز جنازہ تو بڑی اہم ہے ہر آدمی سوچتا ہے یار میں نہیں مرنا ہے جنازہ ایک دن میرا بھی ہونا ہے اس لیے کوشش کرتا ہے وضو کرنے کی کوشش کرتا ہے اخلاص سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت ہے آخری نماز ہے اس آدمی کی میری بھی یوں ہی آخری ہوگی میں مدنی کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز جنازہ پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں مغفرت فرما دے گناہ معاف فرما دے نہیں کر سکتے یہ کوئی جنازہ جس طرح کا یہ جنازہ پڑھتے ہیں میں غریب آدمی فقیر ہوں دس ہزار روپیہ انعام نقد دوں گا جو ملا جو حاجی جو دیندار یہ ثابت کرے گا کہ یہ جنازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا کوئی صاحب کہہ دے کہ میں یہ جنازہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جنازہ پڑھایا ثابت نہیں کر سکتے قائم ہو سکتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر ایسا جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ اور آخرت نہ خراب کرو اپنی بھی مرنے والے کی بھی آخرت برباد نہ کرو لالو شرماؤ تمہارا ایک بہت بڑا حدیثوں کا ترجمہ کرنے والا وحید الزما شینے ہو کے مرا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی بہنوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو اللہ ایسا صدیقہ کے جوتے مبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گیارہ ٹکڑے جوڑ کر جنازہ پڑھایا گیارہ ٹکڑے جوڑے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے خود بھی زخمی ہے خون تھوکتے ہوئے تشریف لائے خدا کی قسم بخاری شریف میں روایت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی چکر کھا کے زمین پہ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی چچا پیارے چچا بہادر چچا کے منہ پہ ناک نہیں ادھر ادھر نظر گھمائی دونوں آنکھیں نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کو نظر فرمائی دونوں لب نہیں ذرا منہ کے قریب نظر جمائی امیر حمزہ رضی تعالیٰ نو کے منہ میں سبحان نہیں دونوں کان نہیں دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں روئے احمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا الہی اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ ہوتی میں تو یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا جس طرح تو راضی یوں ہی میں بھی راضی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ایک چادر میں کفن دیا گیا ٹکڑے جوڑ جوڑ کے قبر میں رکھا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چادر سر کی طرف کھینچ دو پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کرو کوئی صحابی بتا دے اس جنازے میں اتنے بڑے علوم اعظم صحابی کا جنازہ شہید کا جنازہ پیغمبر کے پیارے چچا کا جنازہ بہادر کا جنازہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا نہ اس میں سورت پڑی نہ الحمد پڑی سیدنا رضی اللہ تعالی شاہی شہید کوئی جنازے میں جوہانی زور سے الحمد نہیں صورت نہیں انہوں نے پتا نہیں وکھرا کتوں کڈیا لوگ خوش کرنے واسطے اور بڑی لمبی دعا پڑھتے رو رو کے جی سیا کر دیں نا ماتم ویلے یہ کا جنازے ماتم ہوتا ہے کس نے بتایا کہاں سے سیکھا کہاں سے ثبوت حاصل کیا جو مر گیا وہ تو مر گیا تم بھی تو مرو گے تم بھی تو خبر میں جاؤ گے نہ اپنی قبر اثر خراب کرو اور کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی ہونے لگ گیا لے چالیس سال تین قبر چکتا رہا چالیس سال تین نال رہا ہوں غیر مقلد بن گیا ان اللہ مرن ویلزا سیا بن گیا تین علم نہیں تعلیم نہیں اور کم سے کم میرا مشورہ ہے تبلیغ جماعت دے نال وقت لا نماز صحیح ہو جائے گی طریقہ تو آ جائے گا مرنے کا جنازے کا کروڑوں بے نمازی انہوں نے نمازی بنا دیا تبلیغ والوں نے چلا لگاؤ تاکہ پتا چلے صحیح دین کیا ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے مولانا شیخ العزیز کریا رحمت اللہ علیہ کا کیا طریقہ تھا کیسے جنازہ پڑھتے تھے پتا تو چلے گا ایک شہر کا یہ شیطان چشتی آیا بلا اس کو کیا پتا یہ بھی پہلے بدتی تھا اس کو کیا پتا دین کا دین کیسا ہوتا ہے کون سی گلی سے دین آیا تنگے میں آیا کہ رستے میں آیا اسکوٹر پہ آیا دین اس کو کیا پتا بلا اس لیے آئندہ کسی کا جنازہ یہاں علاقے میں ہاں جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے جنازے زور زور سے پڑھو بغیر وضو کے پڑھو بغیر غسل کے پڑوساں کو کوئی اعتراض نہیں جیسے رو ویسے فرشتے جو جو بندہ جو جنازہ ہوئے گا لیکن ایسے جنازے میں آپ لوگوں نے اگر شرکت کی یہ جائز ہے زور سے کو نا اگر جائز نہیں تو زندہ آدمی نال تو ساری عمر ٹھگی کی تھی اور جو مرے ہوئے نال ٹگی کرے وہ تو ہتھوں نہ جائے گا میں جاتے ہیں وقت ٹھگی مارے کمر میں جاتے وقت اس کا جنازہ غلط پڑے غلط جو نبی سے ثابت نہیں ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں فاروق اعظم سے عثمان بن نورین سے علی مرتدہ سے امیر معاویہ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ انچاس ہزار صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے کوئی صحابی کہہ دے بتا دے کہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جنازہ پڑھایا میری سزا وہی ہے جو چور کی سزا ہے میری سزا وہی ہے ورنہ میں ان کو بھی یوں نہیں چھوڑوں گا کیس چلے گا میں چلاؤں گا مقابلہ ہوگا میں کروں گا لڑائی ہوگی میں کروں گا مویا نہیں کہ علاقے میں جو چاہے بدماشی کرے جو چاہے لوگوں کو بے مذہب بنائے بچوں کو سارا دن ٹافیاں دیتے ہیں اواہے اواہے شام کو ایک ایک روپیہ دے سوں اواہے <laughs> اندازہ لاؤ اور رشوت دے دے کے قرآن پڑھاتے ہو کہ تمہارا قرآن بھی ایسے ہی ہوگا ہاں؟ اواہے اواہے <laughs> تو میں نے ان کا نام رکھ دیا چٹ پار جماعت خیال کرو ان کے نہ جانا ورنہ خدا کی قسم کچھ کھا لو گے پی لو گے تو کچھ نہیں تمہاری آخر برباد ہو جائے گی تمہارے جنازے برباد ہو جائیں گے تمہاری کمر خراب ہو جائے گی ان سے بچ کے رہو اور ہر وقت یہ دعا کرو یا اللہ ہماری زندگی بھی ہمارا مرنا بھی ہمارے جنازے بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ہو یہ ساری چیزیں یہ ہر وقت مانگنے کی ہیں تم بھول گئے مکان ہر وقت اللہ سے مانگتے ہو کوٹھی مانگتے ہو جائیداد مانگتے ہو دکان مانگتے ہو اور اللہ سے مانگ بھی مانگا کرو بڑا خطرہ ہے اور قیامت ہے جو تم نے کبھی خطرے اچھا ایمان سے بتاؤ تم نے پہلے اتنی زندگی گزر گئی تم نے اپنے باپ دادا دیکھے اس طرح کے جنازے دیکھے تب یہ قیامت کی نشانی ہے یہ لوگ خود قیامت کی نشانی ہے میں نے چیلنج کر دیا مناظرہ کرنا ہو میں تیار میرے سے نہیں ہوگا مولانا امین سب سے رکاڑ بھی بلاؤں گا مجھے مکے سے لانا پڑے مجھے عرب سے لانا پڑے اصل تو میرے جیسے فقیر ان کے قابو کا نہیں جانتے تو ہے ہی کچھ نہیں نا بیس میں ہے بیس میں ہے اور تیرے جیسا حدیث کیا جانے بس تھوڑا کم ہی ہو رہا گیا بالا نو خراب کرو بڈیا نو خراب کرو نماز پڑھن لگو جو چتر وکھرے کر لو ان میں لمبے چوڑے بلا اللہ اللہ کریم کے سامنے اللہ کی حضور میں ان میں کھڑے ہونا عقل نہ دسو جائز ہے ان میں لمبا ہو کے بندہ <laughs> اللہ کے دربار میں بندہ لنگے سر کھڑا ہو جائے دربار الہی اللہ کا دربار نماز تو اللہ پاک کو نجات دے ان شر تو اللہ حفاظت فرماوے قبر حشر اچھا فرماوے ہر مسلمان کا جنازہ اہل سنت کے طریقے کے مطابق ہو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا ایمان والو سے حق کا چکاتی اتنے ڈرو کہ ڈرتے ڈرتے تیری موت آ جائے میں نے پرسوں حدیث کی کتاب میں سنا شیخ عبد الرزاق رحمہ اللہ اتنا بڑا بزرگ ہے اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ امام بخاری کا بھی یہ استاد ہے رحمہ اللہ شیخ عبد الرزاق موت آ گئی جنازہ ہوا قبر میں رکھ دیے گئے لکھا ہے اللہ شان ہو کی طرف سے آواز آئی او بوڑھے کیا لے کے آیا یہ چپ پھر آواز آئی بوڑھے کیا لے کے آیا پھر چوپ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی بوڑھے کیا لے کے آیا شیخ عبد الرزاق نے خواب میں بتایا اپنے دوست کو کہ میں رو پڑا اور عرض کیا یا اللہ میں نے یوں تو نہیں سنا تھا میں نے یوں تو نہیں سنا تھا میں نے حدیث فلاں استاد سے سنی اس نے اس سے سنی اس نے اس سے سنی اس نے صحابی سے سنی صحابی نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں تو یہ یقین لے کے آیا کہ اللہ باغ بوڑھے آدمی سے شرم فرماتے ہیں سفید والوں والوں سے حیا فرماتے ہیں آواز آتی ہے میرے نبی نے سچ فرمایا میرے صحابی نے سچ فرمایا تیرے استادوں نے سچ فرمایا اور میں نے بھی سچ فرمایا جا اسی بات پر میں نے جنت تیرے حوالے کر دی یہ نہیں کہ جنت میں تیرا داخلہ کر دیا بلکہ جنت تیرے حوالے کر دی ایسے اللہ والے اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوان الحمد رب العالمین